تو کل جو ہم نے سبق پڑھا تھا اس کے آخر میں یعنی دعا کے متعلق فرمایا تھا کہ اجیب ہوتا و تدعی زنان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلم یرشدون سبق کا تو پڑھ لیا تھا تو دعا کے متعلق کہ کبھی کبھی بندہ دعا کر لیتا ہے لیکن وہ قبول نہیں ہوتی ہے یا ہو جاتی ہے لیکن دیر سے ہوتی ہے تو بظاہر یہاں پہ جو فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پل سجیب لی مینو بی لم اور سدون جیب ادا کہ میں دعا کرنے والے کی دعا کو جواب دیتا ہوں جب وہ دعا کر لیں یعنی جب وہ مجھ سے مانگے تو میں دیتا ہوں تو کبھی تو جس چیز کو مانگا ہوتا ہے اسی ہی چیز کو عطا فرما دیتے ہیں اور کبھی اس چیز عطا تو فرما دیتے ہیں لیکن تھوڑے سے وقت کے بعد اور کبھی کبھی جو ہے نا اس چیز کو آخرت میں عطا فرما دیتے ہیں تو آخرت قیامت کے دن جب حساب کتاب ہوگا تو جب وہ آدمی اپنے سیاحت اور حسنات دیکھے گا تو سیاحت کی بنسبت حسنات زیادہ ہوں گے تو یہ سمجھے گا کہ میں نے تو اتنے حسنات اچھے کام نے کیا نہیں کی تھی یہ کہاں سے آئی تو اس کو بتایا جائے گا یہ وہ دعائیں ہیں جو آپ نے دنیا میں کی تھی اور آپ کو دنیا میں ان دعا آپ نے دعائیں کی تھی اور آپ کو ملی نہیں تھی تو اس کا ثواب جو ہے ہے نا اجر ہو آج آپ کو کو دیا جا رہا تو جب اس پتہ چلے گا کہ اتنے زیادہ ہے اور اتنے بڑھ کر ہے تو وہ بہت خوش ہو جائے گا اور یہ تمنا کرے گا خواہش کرے گا کہ کاش میں نے دنیا میں کی بھی دعا قبول نہ ہوتی اور جتنی بھی دعائیں اللہ تعالیٰ یہاں عطا فرما دیتے ہیں اور اس کے لیے دعا کے لیے اجابت کے لیے کہ دعا قبول اللہ تعالیٰ کے دربار میں کب قبول ہوتی ہے یا اس کن چیزوں کو اگر بندہ اختیار کر لے تو دعا کی قبولیت کے اثار زیادہ ہوتے ہیں اور کن چیزوں میں اگر بندہ پڑے تو دعا کی قبولیت کے اثار معدوم ہوتے ہیں مثلا ان شرائط میں سے یا ان پابندیوں میں سے جو قبولیت دعا کے لیے اجابت دعا کے لیے ضروری ہے مثلا حلال کانا یعنی جو بھی کارا ہو حلال ہو اور اسی طرح سچی باتیں کرنا یعنی سچ بولنا جھوٹ سے پرہیز کرنا اور جو منکرات ہے لا یعنی فضول قسم کے چیزیں ہیں ان سے بچنا اور اخلاص کا نہ ہونا یعنی اخلاص کے ساتھ اگر دعا مانگی جائے تو زیادہ قبول ہوتی ہے تو شروع میں یعنی اسلام ابتدائی اسلام میں یعنی یہ حکم تھا کہ اگر روزہ افطار کرنے کے بعد یعنی روزہ کھولنے کے بعد اگر بندہ سو جاتا تو اس سونے کے بعد پھر رات کے وقت نہ کھانا تھا نہ جمع کرنا جائز تھا مطلب یہ جو چیزیں تھی اگر تھوڑا سا بھی بندہ سو لیتا تو یہ چیزیں حرام ہو جاتی تھی تو چونکہ یہ بہت مشکل تھا تو بعض صحابہ کرام بعض حضرات اس حکم کی خلاف ورزی اس حکم کی خلاف ورزی اونچی ہوئی یعنی ایک آدھ مرتبہ جو ہے نا یہ جو حکم دیا گیا تھا اس سے خلاف ورزی ہوئی اور انہوں نے رات کے وقت جو ہے نا اپنے بیویوں سے جماری کیا اور کچھ کیا کیا بھی تو یہ آیت تھی اس خلاف ورزی کی طرف جو ہے نا اشارہ بھی کر رہی ہے اور یہ بھی بتانا چاہتی ہے کہ جن حضرات سے غلطی ہوئی تھی ان کا عام معافی کا اعلان ہے اور یہ خوشخبری بھی دی گئی ہے کہ آئندہ کے لیے یہ پابندی نہیں ہوگی یعنی رات کو اگر بندہ سو جائے اور سونے کے بعد کھانا اور جمعہ یا حرام ہوں گے تو یہ حکم نہیں رہے گا بلکہ صبح تک یعنی صبح صادق سے پہلے پہلے جو ہے نا بندہ جس وقت بھی چاہتا ہے تحریر کرنا چاہتا ہے یا جو بھی مفترات چلاتا ہے جن کی وجہ سے وہ میں سے جو بھی کام کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بحث فرما دیا شروع میں اس طرح نہیں تھا شروع میں ان چیزوں کی مانا تھی تو یہ آدھی کا <coughs> اس کا شاہ نزول یہ ہے اب اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں وحل لكم ليلة سیام الرفث تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے لیلت سیامی روزوں کی رات میں الرفس الى تم کے روزوں کی رات میں تم اپنے بیویوں سے بے تکلف صحبت کرو ہن لباس الحکم اور تمہارے لیے لباس ہے انتم لباس اللہ اور تم ان کے لیے لباس ہو عالم اللہ اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے فتاب و آفا عنکم پھر اس نے تم پر عنایت کی اور تمہاری غلطی معاف فرما دی دیونا چنانچ اب تم ان سے صحبت کر لیا کرو وقت اللہ کم اور جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے اسے طلب کرو وہ کلو وشربو اور اس وقت تک کھاؤ پیو حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر جب تک صبح کی سفید داری سیاہ داری سے ممتاز ہو کر تم پر واضح نہ ہو جائے ثم اتم صيام الى الليل اس کے بعد رات آنے تک روزے پورے کرو ثم اتم صيام الى الليل اس کے بعد رات آنے تک روزے پورے کرو ولا تمہار کی فون اور ان اپنی بیویوں سے اس حالت میں مباشرت نہ کرو جب تم مسجد میں احتقاب میں بیٹھے ہو نہ تم جب تم مسجدوں میں احتقاب میں بیٹھے ہو فل حدود اللہ یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود ہے فلا تقربوها لہذا ان کی خلاف ورزی کے قریب مت جانا كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون كذلك اسدرا يبين الله آياته اللہ اپنی نشانیوں اپنی نشانیاں لوگوں کے سامنے کول کول کر بیان کرتا ہے لعلهم يتقون تاکہ او تقوی اختیار کریں اب آتا ہے اس کی تشریح کے طرف احل لکم لیلت السیامی حلال کیا گیا ہے تمہارے لیے تمہارے لیے روزے کی رات میں مشغول رہنا حلال کیا گیا ہے بمعنی الافضاء یعنی یہ رفت افضاء کے معنی میں ہے مطلب یہ افضا کے معنی میں ہے اور یہ کنایا ہے جمع سے الانسائکم تمہاری بیویوں سے اپنے بیویوں سے بالجماعی جمع کے ساتھ نزل نطفا لما کانا فی صدر الاسلام من تحریمی تحریم الاکل والشرب بعد العشاء جس طرح کہ پہلے بتایا گیا یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ابتدائی اسلام میں اسلام کی شروع میں جب کوئی سو جاتا تو سونے کے بعد کھانا پینا سب کچھ حرام ہو جاتا تو اس کو منسوخ کرنے کے لیے جو نا یہ کرما نازل ہو گیا نازل ہوا صدر میں تحریر جو صدر اسلام اسلام کے میں اسلام کے شروع میں یعنی تحریر ہی و تحریر بعد شاہ کھانے پینے کے محرم ہونے سے اور جمع کے حرام ہونے سے بعد عشاء عشاء کے بارے میں یعنی اگر کوئی سو جاتا تو پھر جب بھی آنکھ کھل جاتی صبح سہری سے پہلے بھی اگر آنکھ کھل جاتی تو پھر کسی کو کھانے پینے اور جمع کرنے کی اجازت نہیں تھی ہن لباس لکم وانتم لباس لہن ہن لباس لکم وہ تمہارے لیے لباس ہے وہ تمہارے لیے ہننا وہ تمہارے لیے لباس ہے یعنی منزلے اوڑھنے بچانے کے وہاں تم لباس لہننا اور تم ان کے لیے لباس ہو یعنی منزلے اوڑھنے بچانے کے ہو کنایت ان تعانق ان تعانقہما او احتیاج کل منہما الى صاحبہ کہہ رہا یہ کنایہ ہے یعنی یہ آیت کریمہ میں جو کہا گیا ہے کہ وہ تمہارے لیے اور آپ اس کے لیے لباس ہو یا چونا ہو تو یہ ہے ان دونوں کی یا ان دونوں کی ایک دوسرے کے طرف ضرورت مند ہونے کی وجہ سے شوہر جو ہے نا بیوی کا ایک قسم کا اس کو ضرورت ہوتی ہے اور اسی طرح بیوی کو شوہر کی ایک طرح کی ضرورت ہوا کرتی ہے اس یہ ہے شوہر کو بیوی کی ضرورت ہوتی ہے اور بیوی کو شوہر کی ضرورت ہوتی ہے اس اس آیت کرم میں علم علم اللہ اللہ اللہ انکم کنتم تعالیٰ کو کی خبر تھی انکم کنتم کا کہ تم تمت کی گناہ میں خود کو متلا کر رہے ہو السیام جماع کے ساتھ روزے کے راستے میں تو یہ اس وقت تھا جب یہ حکم نہیں اٹھایا گیا تھا یعنی یہ حکم برقرار تھا کہ سونے کے بعد جو بھی اٹھے گا کھانا پینا اور جمع یہ سب حرام ہوگا یہ اس وقت کی بات ہے تو بعض صحابہ اکرام سے یہ ہو گیا تھا جس طرح کیا اگر خود فرما رہا ہے وقع ذالکہ لعمرہ وغیری تھی اور یہ اس میں واقع ہوا یعنی حضرت من فاروق رضی اللہ عنہ دوسرے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیہم اجبائین آہ جو ہے اس طرح ہو گیا نبی وسلم جب ہو گیا تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کی معذرت کہ اگر چاہیے تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی ہے لیکن ہم سے یہ حرکت ہو گئی فتاب علیکم تو اس وقت یہ کریمہ نازل ہوئی اس وقت یہ آیتیں کریمہ نازل ہوئی قطاب علیکم اللہ تعالیٰ نے تم پر عنایت فرمائی اللہ تعالیٰ نے تمہیں تم پر عنایت فرمائی قبل توبتکم یعنی تمہاری تمہاری توبہ قبول فرما لی وعافا عنکم اور تم سے گناہ دو دیا تمہیں بخش دیا تمہیں معاف کیا فالآنا اذا احل لکم فالآن منا اب اب جبکہ تمہارے لیے حلال کیا گیا ہے یعنی حلال کیا گیا ہے رات کو اٹھنے کے بعد کھانا پینا اور جمع کرنا جمع ہونا یعنی ان سے مل ملاؤ ہونا مانا مل ملاؤ ہونا یعنی صحبت کرو وقت اطلبو منا تلاش کرو طلب کرو ما کتب اللہ لکم جو جو اللہ اللہ تعالی تعالی نے نے تمہارے تمہارے لیے لیے لکھا ہے ہے تجویز کیا من الجماع یعنی صحبت جائز کی او من الولد یا اس سے اولاد مقدر کی یعنی جب تم اللہ تعالیٰ نے جب تمہارے لیے حلال کر دیا تو آپ جو ہے نا روزے رمضان کی راتوں میں اٹھنے کے بعد کھانا بھی سکتے ہو پی بھی سکتے ہو اپنے کا ساتھ جو ہے نا سفر بھی کر سکتے ہو یہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو جائز قرار دیا ہے حلال قرار دیا ہے مباح قرار دیا ہے تو اس کی نیت جو ہے نا یہ ہو کہ یہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو وہ نیت ہونی چاہیے یا اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں اس کے نتیجے میں جو انہا اولاد فرمائیں گے اس کی نیت ہونی چاہیے وَكُلُو وَشْرَبُو وَكُلُو وَشْرَبُو اللَّيْلَ كُلُو قَاو <coughs> پیو کلو مانا کھاؤ وشتبو اور پیو یعنی پوری پوری کی کی رات رات تمام تمام حتی یتبینا یہاں تک کہ واضح ہو ہو جائے جائے ظاہر لکم تمہارے لیے الخیط الابیض من الخیط السولی سفید خط کالے خط سے خط سے من الفجر صبح سے صادق يعني السوق صادق عليه يعني जब तक सुबह صادक ना हुआ हो सुबह का वक्त दाखिल ना हुआ हो उस वक्त रात के पूरे हिस्से में खा भी सकते हो पी भी सकते हो और सोहबत भी कर सकते हो بيان للخيط الأبيض وبيان الأسود محذوف كرا خيط أبيض اور خيط أسود کا بیان محضوف ہے وہ کیا ہے من اللیل یعنی لیل سے یعنی رات سے یعنی پوری رات پوری رات جو ہے نا روزہ کھولنے کے بعد روزہ اختیار کرنے کے بعد صبح حفاظت کے پہلے پہلے جو ہے نا پوری رات تمام رات کھا بھی سکتے ہو پی بھی سکتے ہو اور سبج بھی کر سکتے ہو اب یہاں پہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو خیت خیت اور اسود ہے اس کو کس چیز کے ساتھ دی گئی ہے جس طرح کے روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی تھے جو ہے نا رات کو سوتے وقت ایک سفید داگا اور ایک کالا داگا تکیے کے نیچے رکھ لیا کرتے تھے اور رکھنے کے بعد پھر صبح کیوں کا دیکھا کرتے تھے اب جو ہے نا فجر ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے تو اس صحابی رضی اللہ عنہ نے اس آیت کریمہ کے ظاہر پر عمل کیا انہوں نے یہ سمجھا اپنے نظام کے مطابق کہ اس سے مراد جو ہے نا حقیقتا یہ ہے کہ دو داگے ہو ایک سفید ہو اور ایک کالا ہو تو اس سے پھر صبح کا فتح چلتا ہے تو یہ جو کہا گیا کہ شبہ ما یبدو من البیاج ما ینفد معاہو تو اس عبارت جو لے کر آئے اس میں ایک اشکال کا جواب ہے وہ یہ ہے کہ سبی صادق کو خیط عویت سے تشبیح دی گئی ہے حالانکہ یہ تشبیح سبی قادر سے زیادہ مشابہ ہے کیوں؟ اس وجہ سے کہ او داگے کی شکل میں عمودن پہلی ہوئی ہوتی ہے نہ کہ سبی صادق سبی صادق تو ارزن یعنی چھڑائی میں پھیلی ہوئی ہوتی ہے تو اس عبارت سے جو ہے نا اس کا جواب ہے شبیہ ما یبدو شبیہ مانا تشبیح دی گئی ما یبدو من البیازی ما یمسد ما ہو کہ جو زہر ہوتا ہے سفیدی سے ما یمسد اور جو ممسد ہوتا ہے پھیلا ہوا ہوتا ہے ما ہو اس کے ساتھ تو اس کا خلاصہ یہ ہے اس جواب کا کہ صادق جب ابتدا نمودار ہوتی ہے شروع ہوتا ہے اس کی ابتدا ہوتی ہے تو اس کا جو اوپر والا کنارہ ہوتا ہے اوقت ابیت کی مشابہ ہوتا ہے تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ تشبیح ابتدا نمودار ہونے والے کنارے کے ساتھ ہے نہ کہ درمیان یا آخر کے ساتھ تو اس صحابی کرام کا اس صحابی کا جس نے جو اپنے تکیے کے نیچے دو دگے رکھا لیا کرتے تھے ان کا نام عزیب بن حاتم ہے عزیب بن حاتم نے اور روایت نقل کی ہے کہ وہ اپنے تکیے کے نیچے دو دگے رکھ لیا کرتے تھے ایک سفید اور دوسرا کالا اور ان داغوں کو جو ہے نا بار بار دیکھا کرتے تھے اور انہیں دیکھ کر جو ہے نا کھاتے بھی تھے اور دیکھتے تھے کہ اب صبح ہوئی ہے یا نہیں تو جب اس کا تذکرہ آنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کا جو تکیہ ہے وہ بہت چھوڑا ہے اور اس میں دن کا سفیدی اور رات کی تاریخی کیسے سما گئی ہے یعنی آپ کا تکیہ اتنا بڑا ہو گیا اس میں دن کی سفیدی بھی آ گئی اور رات کی تاریخی بھی آ گئی ہے ضروری یعنی مزاحیہ فرمایا حضروں جی مزاحیہ فرمایا من الفجر الى اللیل ثم اس کے بعد یعنی روزہ رکھنے کے بعد اتم و سیامہ اپنے روزوں کو تام کرو مکمل کر دو من الفجر فجر سے الى اللیل رات تک یعنی صبح صادق سے لے کر غروب افتاب تک مفسرات سلاسل سے بچنا ہے عن الاقل والشرب والجماع اور اس کے بعد جو ہے نا ایلا دخولی بغروب شمس غروب شمس کے داخل ہونے کے وقت ولا تباشروهن کہ تم جمع نہ کرو اپنے عورتوں کے ساتھ وان تم حاکفونا اس حال میں کہ تم معتقف ہو مقیمون بنیت فی المساجد کہ تم مقیم ہو ہونا کی سے مساجد میں بعاکفونا لمن یخرج وهو امراته کہ یہ نہیں کی گئی ہے کہ جب اور میں ہوا کرتے تھے تو مسجد سے نکل کر جو ہے نا صحبت کر کے پھر آ جاتے تھے تو اس کریمہ میں اس سے منع کیا گیا ہے کہ ویسے تو رمضان کی مہینوں میں اکل شرب اور جمع تینوں کی اجازت ہے یعنی راتوں میں لیکن آخری میں اگر کوئی اعتقاب کے لیے بیٹھ جائے تو اعتقاب کے دوران احتکاب کے وقت جو ہے نا پھر عقل و شرب کی کے اجازت ہے لیکن صحبت کی اجازت پھر بھی نہیں ہے نہا لمن کان یخرج وهو معتکف منع کیا گیا جو نکلتا تھا اعتکاف کی حالت میں اور اپنے بیوی سے جمع کر کے صحبت کر کے واپس لوٹتا تلک الاحکام المذکورہ یعنی جو اوپر احکام ذکر کیے گئے ہیں یہ مذکورہ احکام حدود اللہ اللہ تعالیٰ کے حدود ہے ادھا لعباده لیقفو عندها کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حد بندی کی ہے تاکہ لوگ وہاں تک کڑے رہے فلا تقربوها تو آپ اس کے منقرات کی قریب نہ جانا ابلغ من لا تعدها المعبر به فی آیت اخرى کہ آپ نے ان حضور کو کراس نہیں کرنا ہے ان حضور سے تجاوز نہیں کرنا ہے اس طرح کی دوسری آیت کرم ہے کہ تلک حضور اللہ یہ اللہ تعالیٰ کے حدود ہے آپ اس سے تجاوز نہ کرنا ذالک ما بین لکم اسی طرح جس طرح کی بیان کیا گیا ذکر کیا گیا یبین اللہ آیاتی اللہ تعالی اب نشانیوں کو لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں واضح بیان کرتے ہیں کھل کھل کر بیان کرتے ہیں اللہ کو تاکہ وہ ڈرے تاکہ وہ ڈرے محارم ہو منع اس کے محرمات ہیں جن چیزوں کو منع کیا گیا ہے جن چیزوں سے منع ہونے کی تحقیق کی گئی ہے تو ان سے منع ہو جائے یعنی اگر کی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو پوچھ سکتی ہے ایک آیت کلمہ رہ گئی ہے اور بھی ختم ہو رہا ہے رکو ختم ہو رہا ہے چلو صحیح انشاءاللہ شاء اللہ تیرا گل پڑے باقی رہی تو بقیہ انشاءاللہ اللہ اللہ کل پڑھیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ